بس یہی دل پچھلے دنوں مجھے ایک تقریب میں شرکت کا اتفاق ہوا جس کا انعقاد ایک فائیو سٹار ہوٹل میں کیا گیا تھا یہ تقریب جس ہال میں منعقد کی گئی تھی اس کا ماحول بہت مسحور کن تھا وسیع ہال بڑے بڑے خوبصورت فانوس دبیز قالین ٹھنڈی فضا خوش رنگ پردے اور دیواریں اور ان سب کے ساتھ ایک پرتکلف عشایہ میں اس محفل میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے ماحول میں ایسی محافل دنیا بھر میں عام ہوتی ہیں مگر ان میں ہر کس و ناقص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی ایسی جگہوں پر داخلے کی ایک قیمت ہوتی ہے جو صرف نامور باصلاحیت صاحب حیثیت اور با اثر لوگ ہی دے سکتے ہیں معاشرے کے عام افراد کی پہنچ سے یہ سب کچھ ساری زندگی باہر ہی رہتا ہے ایسے میں مجھے خیال آیا کہ مالک کائنات جب اپنی جنت بنائے گا تو یقیناً وہ دنیا کی ان تمام نعمتوں سے زیادہ حسین ہوگی مگر اس جنت کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں داخلے کے لیے کوئی مال کوئی نام کوئی صلاحیت اور کوئی اثر و رسوخ نہیں چاہیے جنت کی حسین وادی اس کی پر لطف محفلوں اس کی ابدی بادشاہی اور اس کی غیر فانی نعمتوں کے حصول کی قیمت کچھ نہیں بس ایک ٹوٹا ہوا دل رب کی عظمت کے احساس سے پاش پاش دل یہی جنت کی قیمت ہے وہ دل جس میں اخلاص ہو رب کی سچی چاہت ہو اس کی اطاعت کا جذبہ ہو اس کے نام پر مر مٹنے کی خواہش ہو اس کے عہد کی پاسداری ہو اس سے وفا کا عزم ہو اس کی رحمت کی امید ہو اس کی پکڑ کا خوف ہو اس سے ملاقات کا شوق ہو اس کے رسول کی محبت ہو اس کے دین کی حمیت ہو اس کی فردوس کی رغبت ہو بس یہی بس یہی دل چاہیے لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں مگر خدا ٹوٹے ہوئے دل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اتنا زیادہ کہ اس کے بدلے میں اپنی سب سے بڑی نعمت فردوس کی ابدی بادشاہی دینے کے لیے تیار ہے مگر کیا کیجیے آج لوگوں کے پاس ساری دینداری ہے یہی ٹوٹا ہوا دل نہیں خدا کی ذات پر ایقان کر کے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو چلنا سکھانے کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس طریقے کے مطابق جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکے تو ہم اسے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیتے ہیں پھر اس سے ذرا دور ہٹ کر دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا کر اسے اپنی طرف بلاتے ہیں بچے کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے گود میں لے لیں لہٰذا وہ یہ سمجھ کر کہ ہم اسے گود میں لینا چاہتے ہیں اپنا سہارا یعنی وہ دیوار جسے ٹیک لگا کر وہ کھڑا ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کوشش میں اس کے نو آموز قدم لڑکھڑاتے ہیں لیکن ہم تک پہنچنے کی خواہش میں وہ ایک کے بعد دوسرا قدم زمین پر ٹکا کر اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے شروع شروع میں وہ بمشکل ایک دو قدم ہی اٹھا پاتا ہے مگر آہستہ آہستہ اسے اپنا توازن برقرار رکھنا آ جاتا ہے اور وہ خود اپنے قدموں پر چل کر ہمارے پاس آنے لگتا ہے اور یوں وہ چلنا سیکھ لیتا ہے اس عمل کے دوران میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بچے کو باہیں پھیلا کر اپنی طرف بلایا ہو اور جب اس نے اپنا سہارا چھوڑ دیا ہو تو ہم نے اسے گرنے دیا ہو جب تک بچہ چل سکتا ہے ہم اسے چلنے دیتے ہیں اور خود پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں مگر جس لمحے بچہ گرنے لگتا ہے ہم آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا مقصد بچے کو گرانا اسے تکلیف دینا نہیں بلکہ چلنا سکھانا ہوتا ہے یہ ایک مثال ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا اور بندے کے تعلق کو سمجھ سکتے ہیں وہ تعلق جو اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کائنات کا رب ایک کمزور بندے کو اپنی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا ہے وہ بندہ اس رب کریم کی پکار پر لبیک کہہ کر آگے بڑھتا ہے وہ راہ وفا پر قدم رکھ دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کے سمت چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی ہر دیوار چھوڑنی ہوگی خود کو بے سہارا کرنا ہوگا لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے ڈگمگاتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا والے اسے احمق خیال کرتے ہیں اس کی کم عقلی پر ماتم کرتے ہیں اسے ملامت کرتے ہیں لیکن اس کی نگاہوں میں تو اس کا رب ہوتا ہے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں اسے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اتنے کمزور نہیں کہ اسے سنبھال نہ سکیں اس میں شک نہیں کہ عالم اسباب خدا نے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے لیکن یہاں اسباب کی ڈوریاں بھی وہی ہلاتا ہے اور آزمائش کی بسات بھی وہی بچھاتا ہے ایسا اس کی صفت علم و حکمت کے تحت ہی ہوتا ہے وہ لوگوں کو زمانے کے سرد و گرم سے آزماتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو تو کچھ زیادہ ہی آزماتا ہے کبھی ان کے کھوٹ دور کرنے کے لیے کبھی جنت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اور کبھی دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے تاہم اس آزمائش کی ایک حد ہوتی ہے اس حد کا انحصار خدا پر نہیں بلکہ بندے پر ہوتا ہے اس کی بلندی شوق پر ہوتا ہے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے راہ حق میں کانٹا بھی نہ چبھے اور کوئی موسا کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کی طرح وقت کے فرعون کے سامنے اس لیے ڈٹ جاتا ہے کہ اسے موت کی شکل میں خدا کی رحمت بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے خدا ہر شخص کو جنت کی طرف پکارتا ہے مگر اس کی یہ جنت بے قیمت نہیں اس راہ میں طرح طرح کے اندیشے ستاتے ہیں قدم قدم پر مشکلات کے پہاڑ سامنے آ جاتے ہیں بے یقینی کے محب سائے بار بار انسان کو گھیر لیتے ہیں ایسے میں خدا پر توکل ہی اسے آگے بڑھاتا ہے خدا کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کشش اسے آخری دم تک خدا کی طرف بڑھتے رہنے پر مجبور کرتی ہے مگر جس لمحے اس کے قدم اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں وہاں عرش کا مالک خود فرش پر آتا ہے اور گرنے سے پہلے اسے سنبھال لیتا ہے یہ راہ خدا ہے تماشا نہیں ہے اس کا اصول یہ بھی ہے کہ انسان خود کو برباد کرے اور اس کا اصول یہ بھی ہے کہ خدا بندے کو برباد نہ ہونے دے آج انسانیت کو کچھ ایسے ہی صاحبان دل اور صاحبان شوق درکار ہیں جو خدا کے لطف و عنایت کی امید پر خود کو برباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں یہ الگ بات ہے کہ خدا کی شان کریمی ایسا نہ ہونے دے یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے پیغام اور اس کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں جو سچائی اور حق کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں جو خواہش اور مفاد سے اوپر اٹھ کر جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکیں جو فرقہ واریت تعصب اور انتہا پسندی سے اوپر اٹھ کر علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر قرآن و سنت سے دین سمجھیں اور دوسروں کو اسے سمجھانا اپنا نصب العین بنا لیں خدا نے قرآن میں اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی راہ میں مشقت جھیلنے والوں کو اپنی راہ ضرور دکھائے گا اب انسانوں میں سے کوئی ہے جو یہ کہتا ہوا اپنی دیوار چھوڑ دے خود کو بے سہارا کر دے سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں تو تو ہے میں میں ہوں خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی دو عظیم حکومتیں قائم ہوئیں ایک کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور دوسری کا بنو عباس سے بنو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے عباسی خاندان نے پانچ صدیوں تک حکومت کی تہذیب و تمدن علم و حکمت قوت و اقتدار غرض ہر اعتبار سے ان کے دور میں اسلامی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی عباسی خاندان کا سب سے بڑا خلیفہ ہارون رشید تھا اس کے اقتدار کی عظمت کا اندازہ ایک واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دارالخلافہ بغداد میں خشک سالی ہو گئی ایک روز خلیفہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا کہ ابر چھا گیا مگر بادل برسے بغیر آگے چلا گیا یہ دیکھ کر ہارون رشید نے کہا اے بادل تو جہاں چاہے جا کر برس تیری پیداوار کا خراج میرے ہی پاس آئے گا ہارون رشید اپنی ذاتی زندگی میں ایک صالح آدمی تھا اس کی ایک دعا اس طرح نقل ہوئی ہے اے میرے رب تو تو ہے اور میں میں میں ہوں بار بار گناہ کرتا ہوں اور تو بار بار بخشنے والا ہے بس مجھے بخش دے اس دنیا میں ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کسی انسان کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں اس کی دی ہوئی بھیک سے ہر آدمی پل رہا ہے اس کی بخشی ہوئی پناہ میں ہر آدمی جی رہا ہے یہ حقیقت اگر انسان کو یاد رہے تو خدا اس کی ہر امید اور ہر خوف کا محور بن جائے گا وہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے گا اور سب سے زیادہ اسی سے ڈرے گا اپنے بشری تقاضوں کی بنا پر اس انسان سے کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے مگر یہ غلطی کبھی سرکشی اور بے نیازی میں نہیں بدل سکتی رب کی عظمت اور اس کے سامنے اپنے بے وقت ہونے کا احساس اگر زندہ ہے تو انسان بادشاہ بن کر بھی غافل نہیں رہتا یہ احساس مردہ ہو جائے تو معمولی انسان بھی خود کو فرعون سمجھتا ہے سکندر جب گیا دنیا سے سکندر اعظم تین سو تیئیس قبل مسیح تا تین سو چھپن قبل مسیح کا شمار دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں کیا جاتا ہے وہ سائرس جسے قرآن ذوالقرنین کہتا ہے کہ بعد پہلا شخص تھا جس نے تمام قدیم دنیا کو فتح کر کے اس پر اپنی حکومت قائم کی اس کا باپ فلپ یونان کی ایک چھوٹی سی ریاست مقدونیا کا حکمران تھا مگر سکندر نے صرف چند برسوں میں اس تمام دنیا کو زیر و زبر کر ڈالا جو یونان سے ہندوستان تک لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے اس کی عظیم یوریشیائی سلطنت میں چین ہی واحد متمدن خطہ تھا جو اس کے قلم رو میں شامل نہ تھا سکندر کی الغار اتنی شدید تھی کہ دارہ کی عظیم ایرانی سپر پاور خس و خاشاک کی طرح اس کے سامنے بکھر کر رہ گئی اس کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ رواں دریا فلک بوس پہاڑ عظیم صحرا وسیع اور ریز میدانی علاقے بپھرے ہوئے سمندر اندھیری راتیں موسلا دھار بارش کچھ بھی اس کا راستہ نہ روک سکے قدیم دنیا کے سارے خزانوں اور سارے علاقوں کا یہ مالک صرف بتیس سال آٹھ ماہ کی عمر میں ملیریا کا شکار ہو کر عراق کے قدیم شہر بابل میں انتقال کر گیا اس کے بعد جلد ہی اس کا بارہ سالہ بیٹا مار ڈالا گیا اور اس کی نسل ختم ہو گئی سکندر کی زندگی اور اس کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نمونہ قائم کیا ہے جس میں قیامت تک انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہے ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنے سینے میں خواہشات کا ایک طوفان لیے پھرتا ہے وہ دولت شہرت حکومت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی وہ نامراد رہ جاتا ہے اور کبھی مقدر کا سکندر بن کر اپنی ہر خواہش پا لیتا ہے مگر ایک عظیم حقیقت ایسی ہے جو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی وہ یہ کہ ایک روز بہرحال اسے مرنا ہے اور اپنی آرزوؤں کی سلطنت کو چھوڑ کر اسے حقیقت کی اس دنیا میں جانا پڑتا ہے جس کا نام آخرت ہے انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں وہ گاڑی بنگلہ اور سونا چاندی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ایک روز موت کو آنا ہے وہ آ کر رہے گی تین سو تیئیس قبل مسیح میں یہ سکندر کو آئی تھی اور ایک صدی کے اندر اس وقت تک زندہ ہر انسان کو آ جائے گی انسان کے لیے اہم بات یہ نہیں ہے کہ اس نے اس دنیا میں کیا حاصل کیا اسے تو ہر چیز سکندر کی طرح چھوڑ کر جانی ہے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی ابدی زندگی کے لیے کیا لے کر جا رہا ہے قبر کا فقیر پچھلے دنوں مجھے دو جنازوں میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا پہلا جنازہ ایک صاحب حیثیت شخص کا تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مادی اعتبار سے غیر معمولی کامیابیاں عطا فرمائی تھیں وہ اپنے پیچھے بہت بڑا کاروبار اور وسیع و عریض گھر چھوڑ گئے تھے انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری بچوں کی خوشیاں دیکھیں اور اپنی طبعی عمر پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے جبکہ دوسرا جنازہ ایک ایسے صاحب کا تھا جن کے پاس ملازمت تھی نہ اپنا گھر ڈاکٹرز نے ان کے ایک معمولی مرض کی غلط تشخیص کی آپریشن ہوا ان کے جسم میں انفیکشن پھیل گیا اور وہ اپنی طبعی عمر سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے یہ محض میرے جاننے والے دو افراد نہیں بلکہ دو کردار ہیں جو آزمائش کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تفویض کیے ہیں غربت اور عمارت پانا اور کھونا خوشی اور غمی آزمائش کی اس دنیا میں امتحان کے پرچے ہیں اس آزمائش میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اچھے برے حالات پیش آنے پر کیا رویہ اختیار کیا اس نے اللہ اور بندوں کے حقوق کس حد تک پورے کیے اس نے حق انصاف اور احسان کا رویہ اختیار کیا یا ظلم جہالت اور تعصب کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی شخص کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس پر نہیں کہ دنیا میں اس نے کیا کمایا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں وہ انسان کی مادی دنیا اس کے جسم کی طرح خود تخلیق کرتے ہیں وہی طے کرتے ہیں کہ دنیا میں اسے کس قسم کے حالات سے گزرنا ہے البتہ ایمان و اخلاق کی دنیا انسان خود تشکیل دیتا ہے یہی وہ روحانی دنیا ہے جو کل قیامت کے دن ابد تک باقی رہنے والی ایک مادی دنیا میں بدل جائے گی انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت کی طرح ایک دفعہ پھر غربت و عمارت کے سارے فرق مٹ جاتے ہیں ہر انسان کے پاس پہننے کو صرف کفن اور رہنے کو محض قبر کا گڑھا رہ جاتا ہے قبر کا یہ گڑھا پکار پکار کر ہر انسان کو بتاتا ہے کہ مادی دنیا میں خالی ہاتھ آنے والا انسان خالی ہاتھ ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہاں جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ حسن عمل کا سرمایہ ہے جس کے پاس یہ سرمایہ ہے وہ قبر میں بھی امیر ہے جس کے پاس یہ نہیں وہ قبر میں فقیر ہے اور قبر کا فقیر دنیا کا سب سے بد نصیب فقیر ہوتا ہے مسجد کا ماحول مساجد اللہ کا گھر ہیں یہاں ہر روز مسلمان دن میں پانچ دفعہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے بعض روایات میں جماعت کی نماز کو فرد کی نماز سے ستائیس گنا افضل قرار دیا گیا ہے بخاری رقم چھ سو انیس مسجد میں پڑھی جانے والی نماز عام نماز سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے یہ انسان کو اس کے مادی ماحول سے کاٹتی ہے اور مسجد کے روحانی ماحول میں لے جاتی ہے یہ ماحول مختلف طریقوں سے انسان کی تربیت کرتا ہے انسان اپنے گھر دکان دفتر سے اٹھتا ہے اور مسجد کی سمت روانہ ہوتا ہے اپنی جگہ چھوڑنا اور مسجد کی طرف جانا اپنی ذات میں ایک اعلیٰ درجے کا خدا پرستانہ عمل ہے جس میں ہر قدم پر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے لوٹ کر اپنے رب کے حضور جانا ہے مسجد میں نماز کے انتظار میں اسے بیٹھنا پڑتا ہے یہ تنہائی اور خاموشی کا وقت ہوتا ہے انسان اپنے روٹین کی روز مرہ زندگی اور معمولات میں غور و فکر کا کوئی وقت نہیں پاتا مگر مسجد میں اسے نماز کی عبادت کے ساتھ غور و فکر کی عظیم عبادت بھی نصیب ہو جاتی ہے وہ اس دوران میں اللہ کا ذکر کرتا اور کائنات میں پھیلی اس کی نشانیوں پر غور کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ جس طرح اس لمحے لوگ بظاہر بے مصرف اور خاموش بیٹھے مگر در حقیقت اللہ کی یاد میں مشغول ہیں اسی طرح کائنات میں موجود مخلوقات کا ہجوم اپنی خاموش زبان میں رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے اسے اپنے رب کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے جو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے مسجد میں بہت سے لوگوں کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کی جاتی ہے جس میں ہر شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے اس سے نمازی کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو اپنے اپنے اختلافات کے باوجود ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب سب لوگ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے حوالے کر دیں مسجد سے واپسی پر وہ یہ احساس لے کر جاتا ہے کہ وہ ابھی سر سے پاؤں تک جسم کے ہر حصے کو خدا کے سامنے جھکا کر اس سے اطاعت کا عہد کر کے آیا ہے اس لیے مسجد سے باہر آتے ہی وہ اطاعت کا یہ عہد نہیں توڑ سکتا اس طرح نماز اسے مسجد سے باہر بھی رب کا بندہ بنائے رکھتی ہے کی پکار نماز جنازہ میں شرکت کرنا ہماری روایت ہے یہ مرنے والے کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو ہر قریبی شخص پر عائد ہو جاتا ہے اس روایت کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے والے ایک بھائی کو عزت و احترام سے رخصت کیا جائے اور رب کے حضور پیشی کے وقت دعاؤں کی سوقات اس کے ہم رکاب کی جائے مرنے والے اور اس کے لواحقین سے گہرا تعلق رکھنے والے لوگ نماز جنازہ کے بعد قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں وہ جنازے کو کندھا دیتے ہیں اپنے بھائی کو قبر میں اتارتے وقت موجود رہتے ہیں اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اور واپسی سے پہلے ایک دفعہ پھر رب کے حضور اس کی خطاؤں پر درگزر کی درخواست کرتے ہیں اس پورے عمل کا ایک بہت بڑا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو جنازے کے ہمراہ ہوتے ہیں انسان زندگی کی گہما گہمی میں موت کی تلخ حقیقت کو فراموش کیے رہتا ہے مگر جنازے میں شرکت کا یہ عمل اسے موت کے ناگزیر سامنے کی یاد دہانی کرا دیتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ مرنے والا اسی طرح پیدائش نکاح معاش اور زندگی کے دیگر معاملات سے گزرا جس طرح وہ گزر رہا ہے مگر ان سب کے باوجود جس طرح موت نے مرنے والے کو آ دبوچا اس کا وقت بھی جلد ہی آنے والا ہے مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ این جنازے اور دفن کے مناظر کے وقت بھی ان کی توجہ دنیا کی طرف لگی رہتی ہے کوئی میت کے حالات پر گفتگو کرتا ہے کوئی سیاست کو موضوع بحث بناتا ہے کسی کو قبرستان میں امریکی سازشیں یاد آ جاتی ہیں اور کوئی قبرستان کی حالت زار کا رونا رونے لگتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے کا نادر موقع ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے کاروباری حالات اور خاندانی معاملات پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں ورنہ اگر سننے والے کان ہوں تو اس وقت وہ قبر کی پکار کو ضرور سنیں گے جو چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ اے غافلو میرے پاس آئے ہو تو لمحہ بھر کے لیے صحیح اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو یاد کر لو میں آخرت کا دروازہ ہوں یہ دروازہ آج تمہارے بھائی پر کھلا ہے بہت جلد یہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا خدا کی جنگ مسلمانوں کی تاریخ کے کئی ادوار ہیں ایک دور وہ تھا جس میں امت کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تھی یہ خلافت راشدہ کا دور تھا دین حق کا غلبہ تھا زمین پر وہ عدل تھا کہ آسمان والے بھی داد دیتے تھے زمین والوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان لانے کی جزا دیتے ہیں تو زمین کا اقتدار کیسے ان کے حوالے کر دیتے ہیں اسی طرح روز قیامت دنیا کے اقتدار اور جنت کی بادشاہی ابدی طور پر اللہ کے نیک بندوں کے حوالے کر دی جائے گی ولاقد قطب نافذ ظبوری ممباد ذکری ان العدہ یا رسوحا عباد یس سورة صورت یہ دنیا انعام کی نہیں آزمائش کی جگہ ہے اس لیے جلد ہی خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا یہ ایک عظیم ثانیہ تھا مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے عروج کا سورج آنے والے دنوں میں مزید بلند ہوا بنومیہ کے دور میں عظیم ہند اور بر اعظم یورپ میں مسلمانوں کے قدم جا پہنچے چین کی عظیم سلطنت نے مسلمانوں کو خراج ادا کرنا شروع کر دیا بنو عباس کے دور میں مسلمانوں کو ایک دھچکا یہ لگا کہ مسلم امہ کی وحدت باقی نہ رہی اور اندلس میں بنو امیہ کی الگ حکومت قائم ہو گئی تاہم اس کے باوجود مسلمانوں کی عظمت و سطوت میں اضافہ ہوتا گیا ایک طرف مسلمانوں کی پیش قدمی فرانس کے قلب تک جا پہنچی اور دوسری طرف عیسائی دنیا قسطنطنیہ کی مضبوط فصیلوں اور رومی حکومت کے کمزور سائے میں بمشکل چھپی مسلمانوں کی یلغار کو خائف نظروں سے دیکھ رہی تھی مسلمان ذرا کمزور ہوئے تو عیسائی دنیا نے اپنی پوری قوت کے ساتھ نبیوں کی سرزمین شام و فلسطین پر حملہ کر دیا مگر مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہی یورپ بھر کی قوتوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں دو سو برس بعد انہیں ذلہ تامیز طریقے سے اسلامی ممالک سے رخصت ہونا پڑا مسلمان اس مغربی جلغار کو سہ گئے مگر مشرق سے اٹھنے والے تاتاریوں کے ٹڈی دل نے مسلم اقتدار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا صدی بھر کو تو یوں لگا کہ مسلمانوں کی تاریخ اگر ختم نہیں ہوئی تو کم از کم ان کی عظمت کا چراغ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا ہے مگر ایسے میں دین اسلام کی دعوتی قوت حرکت میں آئی تاتاری جو مسلمانوں کے فاتح تھے اسلام سے مغلوب ہو گئے ان نئے مسلمانوں نے آنے والے دنوں میں ایسی عظیم سلطنتیں قائم کیں کہ مسلمان نہ صرف بغداد بلکہ غرناتا کا غم بھی بھول گئے خاص طور پر عظیم عثمانی سلطنت نے جو چھ سو سال تک تین بر اعظموں ایشیا افریقہ اور یورپ میں تنہا سپر پاور تھی مسلمانوں کی عظمت کا علم اٹھائے رکھا انیسویں صدی میں مغربی اقوام سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسلحے سے لیس ہو کر یورپ سے نکلیں اور دنیا بھر پر چھا گئیں مسلمانوں کی دنیا اب یورپی اقوام کی دنیا تھی نئی زبان نئے تمدن اور نئی فکر کے اس دور میں مسلمان مغلوب ہو گئے مسلمانوں کے زوال پر اب کم و بیش دو سو برس گزر چکے ہیں محرم کے مہینے میں جب سال نو کا آغاز ہو رہا ہے تو طلوع ہوتے ہوئے نئے سورج کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا زوال کب تلک جاری رہے گا اس سوال کا جواب ہمارے اس عظیم ماضی میں پوشیدہ ہے جس کی ایک جھلک چند سطروں میں ہم نے قلم بند کی ہے ہمارا ماضی یہ بتاتا ہے کہ چاہے قریش مکہ کا ظلم ہو یا تتاریوں کا فساد یہ اسلام کی دعوتی طاقت ہے جو مایوسی اور نا امیدی کے ہر موڑ کے بعد امید کی راہ کھول دیتی ہے مکہ میں جب ظلم کی رات ناقابل برداشت حد تک طویل ہو گئی تو سحر انصار مدینہ کے قبول اسلام کی شکل میں ظاہر ہوئی اسی طرح تاتاریوں کے سیلاب بلاخیز کو اسلام کی دعوتی طاقت نے ایک ایسے پرسکون دریا میں بدل دیا جو صدیوں تک عالم اسلام کی بنجر زمینوں کو زرخیز کرتا رہا ہے آیاں فتنائے تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے دو سو برس کی مسلسل شکستوں کے بعد آج بھی اگر کوئی امید ہے تو اسلام کی اسی تسخیری قوت سے ہے جو ہر دور کی فاتح ہے شرط یہ ہے کہ مسلمان صبر کرنا سیکھ لیں صبر کے بغیر کوئی دعوتی عمل ممکن نہیں ہو سکتا صبر کرنا بزدلی کی علامت نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے جس کا اجر وہ بغیر حساب کتاب کے عطا کرے گا دعوت کے لیے صبر اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ بیک وقت اپنے مدعو سے جنگ بھی کر رہے ہوں اور اسے اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہوں دعوت اصلاً ایک مظلومانہ جد و جہد ہے یہ ظلم کے باوجود کی جاتی ہے اس پہ مخاطب کے مقابلے سے ہٹنا پڑتا ہے مگر یہ پسپائی اپنے مقابل سے ہار جانے کا نہیں اسے جیت لینے کا نام ہے آج مسلمان دوسروں سے اپنی قومی جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہر اعتبار سے کمزور ہیں اس لیے دو سو برس سے پٹ رہے ہیں جب وہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں گے تو وہ خدا کی جنگ لڑیں گے خدا سے کوئی نہیں جیت سکتا جو خدا کی سمت کھڑا ہو کر اس کی جنگ لڑے گا فتح ہر حال میں اس کا مقدر ہے یہی قرآن کا پیغام ہے یہی تاریخ کا سبق ہے یہی سال نو کے طلوع ہوتے ہوئے سورج کے ہر سوال کا جواب ہے